مسلم پرسنل لا سوچ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہماری پوری شریعت ہمارا پورا دین یہ مسلم پرسنل لا ہے دوسرا سوال ہے کہ استھاپنا کیا رکھے تو جس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان نبی بنایا اس تیسرا سوال ہے حلوہ نے حیثیت سوچ لی مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ سوال کرنے والے نے ادھورا سوال لکھا ہے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ مسلم پرسنل لوگ اور سوکھ رہے یعنی حیثیت سوچ رہے ہتھیار سوکھ رہے شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح وہ پوچھنا چاہتے ہیں بہت مختصر میں سمجھا تو کافی وقت ہو چکا ہے ہمارے دیش کے اندر تقریباً ایک ہزار برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمانوں کی حکومت کے زمانے کے اندر قاضی ہوتے تھے اور وہ اسلامی قانون کے مطابق مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں فیصلے کرتے تھے وہیں پر غیر مسلموں کے لیے اسلامی عدالت پر فیصلہ کروانے کی کوئی زبردستی نہیں تھی خاص طور پر فیملی میٹر کے اندر اٹھارہ سو ستاون کے اندر ہمارا ملک انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو انگریزوں نے اٹھارہ سو چھیاسٹھ کے اندر سب سے پہلے کریمنل لا فوجداری قانون ختم کیا اور اٹھارہ سو سڑسٹھ کے اندر محمد لا بنا جس کو من لا کہا گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ لوگوں کو قاضی صاحب صاحب سے سے مفتی اپنی فیملی میٹر کے اندر فیصلے کروانے لیکن اس میں بھی بہت ساری کمی ہوئی کمی ہوئی اور گڑبڑیاں ہوئی اور مسلمانوں کے کیس کے اندر بھی انگریزوں کی عدالتوں کے اندر شریعت کے خلاف کچھ فیصلے ہوئے تو اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے ایک موومنٹ چلائی اور مومنٹ چلا کر کے برٹش گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی special personal law Muslim personal law ہونا چاہیے تو انیس سو سینتیس کے اندر شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ رائٹ دیا گیا کہ تقریباً پندرہ چیزوں کے اندر نکاح طلاق میراث پرورش ولایت اس طرح زہار ہیلا خلا پس کے نکاح ولایت تربیت اس طرح کی پندرہ چیزوں کے اندر جب دو پارٹی مسلمان ہو تو ان کے معاملات کے اندر شریعت کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا گیا یہ انیس سو سڑتیس کا شریعت اپلیکیشن ایکٹ رہا جب انیس سو سینتالیس میں بھارت دیش آزاد ہوا اور بھارت دیش کا سنویدھان اور نیا بندارن کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کے اندر کلم نمبر پچیس چھبیس اور انتیس تیس کے ذریعے سے اس دیش کے اندر رہنے والے تمام مذہب والوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی کہ کسی مذہب والے کے مذہبی معاملات کے اندر کوئی دخل گیری کی جائے گی نہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس اس ملک کے رہنے والے تمام کے تمام سٹیزن لوگ کے لیے ہر ہر ناگرک کے واسطے لیکن بندھار کچھ مارگ درشک ست رکھے گئے رہنما اس وہ سدھانت اس لیے رکھے گئے کہ فیوچر میں ملک میں اگر ضرورت پڑی اور کوئی نیا قانون بنانا پڑا تو وہ قانون کوئی بھی سرکار اپنی مرضی سے نہیں بنا رہے اس مارگ درشک ست کے کوئی نیا قانون بنا تو اس میں مارگ درشک ستھ کلمبر چموالیس کے اندر چور کروا دا کہ بھوشیہ کے اندر سرکار یونیفارم سیول کوڈ لانے کی کوشش کر سکتی ہے وہ مارگ درشک ہے اب وکالت کی اس میں آپ کو میں سمجھا ہوں تو جو فنڈامنٹل رائٹ یعنی مربوط حق ناگرک کے وہ ملک میں غالب ہوتے ہیں اور مارگ درشک سدھانت ہمیشہ نیچے اور دبے ہوئے رہتے ہیں اور مارگ درشک سدھانت کی وجہ سے فنڈامنٹل رائٹس کو کبھی پامال نہیں کیا جا سکتا اب ہوا یہ یہ ایک چیز رکھی گئی تھی اور اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے کوشش بھی کی لیکن بھارت کا اور بنانے والی جو کمیٹی تھی اس میں جو ہمارے مسلم ممبر کو یہ کہہ کر کے چپ کر دیا کہ وہ سرکار پاگل ہوگی جو مسلموں کے پرسنل لا کے اندر دخل کرنے کی بات کرے یہ ڈاکٹر بھیم راؤ آمبیڈکر نے کہا لیکن ہوا یہ بد قسمتی سے کہ آزادی کے بعد ایسی کوششیں ہوتی رہی انیس سو بہتر کے اندر پارلیمنٹ کے اندر متبنہ بل لایا گیا وہ متبنہ بل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی آدمی کا منہ منہ سے بولا ہوا بیٹا اپنا سگا لڑتا نہیں ہے کسی کا ہے اور اس کو اپنا بیٹا وہ کہتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو متبنہ کہتے ہیں تو وہ جو متبنا لڑکا ہوتا ہے لے پالک تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں یہ بل آیا کہ وہ بھی سب کے بیٹے کی طرح ہے اور اس کو بھی وارثہ ویچڑی میں سب کے بیٹے کی طرح حصہ ملنا چاہیے جب یہ بل پارلیمنٹ نے پاس کیا تو اس وقت پر ہندوستان کے ہمارے تمام علماء خلاف دیوبند کے بریلی کے ہر مسلک کے سب ایک ساتھ جمع ہو گئے اس وقت دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل محترم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے دیوبند میں دو میٹنگ بلائی اور پھر تیسری ایک زبردست میٹنگ ہوئی بامبے کے اندر اور اس وقت پورے ہندوستان کے ہر مسلک کے بڑے بڑے علما بمبئی میں اور اجمیر شریف سے بریلی شریف سے دیوبند سے سہارنپور سے لکھنؤ سے سب جگہ سے پورے ملک کے ہمارے ہر مسلط کے علماء بمبئی میں جمع ہوئے اور انیس سو بہتر کے اندر اسی متمنا بل کے میں all India Muslim personal law board بنایا گیا اور پورے ملک میں مومنٹ چلائی جس کے نتیجے میں حکومت نے متمنا بل واپس لیا اور الحمد للہ وہ قانون ختم ہوا تب سے مسلم پرسنل لا بورڈ بنا اب جب جب بھی حکومت اب پورے ملک میں ایسا ہو رہا ہے ایسے اتنے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا ہونے کے باوجود جب دونوں طرف کے لوگ مسلمان ہیں پھر عدالت میں جاتے ہیں تو کورٹ نے فیصلہ مسلم پرسنل لا کے خلاف کر دی تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے تھے آہستہ آہستہ اب جو اس وقت کے اوپر ہے وہ بھی آپ نے سن لیا کہ جو ہے پورے ہمارے پرسنل لا میں دخل گیری کرنے کی کوشش ایک غلط عنوان سے ہو رہی ہے اس کی یہ محنت ہے آپ سب حضرات کو جو فارم دیے گئے اس کے اوپر سگنیچر کرو اور ہر گاؤں کے لوگ یہاں ایک کاغذ ہے وہ لے جاؤ اس میں چار ای میل آئی ڈی لکھی ہوئی ہے اسکین کر کے چار جگہ کے اوپر وہ فارم بھیجے اور اس فارم کو آپ سلامت رکھ کر کے ہم کو پہنچائیے ہم ہاتھوں ہاتھ بھی اس کو جہاں پہنچانا ہے وہاں ان شاء اللہ پہنچائیں گے آپ اپنے طور پر ای میل کر کے پہلے بھیج دو اسکین کر کے اور وہ ای میل کہاں کرنا ہے وہ ایڈریس دے دو اور اصلی کاپی سنبھال کر کے یا اس کی زیروکس ہم کو پہنچا دو انشاءاللہ ہم ہاتھوں ہاتھ اس کو آگے پہنچائیں گے ایک اہم کام یہ کرنا اور جیسا کہ اس مجلس میں آپ کو باتیں بتائی گئی اگر مسلمان شریعت پر عمل کرے اپنے آپس کے اختلاف کے شریعت کی روشنی میں حل کروا لیں محکمہ شریعہ سے تو سے شاء اللہ وہ نزید آپس میں جوڑ محبت بڑھے گی میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں ایک دینی دلی مسئلہ اٹھا اس کی بنیاد کے اوپر سب مسلمان فکر مند ہیں جہاں بھی سلائی کے پروگرام ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ ایمانی بیداری کی نشانی ہے اب ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ شریعت پر مکمل عمل کرنا ہے بہت اور ہم لوگ ہمارے دین کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاریں گے آج کی مجلس کے صدر محترم مادم پر دعا کروائیں گے اور آپ وہ پرچہ لے جائیے اور اس پر جو ہے عمل کیجیے جو مفتی عبد الرحمان صاحب نے تیار کیا ہے واقعی بہت اچھا وہ پرچہ ہے یہ جو پرچی آئی ہے ان کو کون میرے کانٹیکٹ میں بار بار رہے وہ کام کوئی آسان نہیں ہے جو ایفیڈیوٹ جو گورنمنٹ نے کی ہے اس کو بڑے بڑے وکیل لوگ بھی سمجھ پا رہے ہیں اب تک گرشت لوگوں سے کانٹیکٹ میں میں ہوں وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں اتنی ہارڈ انہوں نے یہ کی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے بڑی محنت ہے کہ کیا ایفیڈیوٹ میں کیا کیا چیز ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے